السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر چوبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی ذرأکم فی الارض وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اس کی طرف دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا انہیں زمین پر پھیلا دیا پوری زمین پر ہر جگہ انسانی انسان موجود ہیں اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن وہی اللہ ہے جس کے پاس اس دن سب لوگ جمع ہوں گے کسی اور کے پاس نہیں صدق اللہ العظیم